پر عمل پیدا ہونے کے لیے ایک مضبوط مستحکم تاریخ اور انبیاء کرام دوران آئے مسمرہ کی تسلیم کی زندگی اور ان کی اقوام کے واقعات پر مشتمل مستند کی آواز اور انفاق کی شکل میں عنایت فرمایا آج کی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے احکام اور ہدایات ہیں ان جو قدم پر قدم اس کی رہبری کریں رہنمائی کریں اگر زندگی میں کوئی حکم نہیں ہوگا کوئی رہبری نہیں ہوگی تو انسان اپنی عقل سے اور اپنی جہالت سے اعمال کی ایجاد کرے گا ظاہر ہے اس پر جب جیسا غلبہ ہوگا ویسا عمل ضرور پذیر ہوگا کبھی مذہب کا غلبہ ہوگا تو ایسا عمل ایجاد ہوگا جس کا مدار مذہب پر ہے کبھی شہوت کا غلبہ ہوگا تو ایسا عمل ایجاد ہوگا جس کا مدار صرف اور صرف شہوت پر ہے کبھی ایسا عمل ایجاد ہوگا جس کا مدار خالص محبت پر ہے جب جیسا غلبہ ہوگا ویسا عمل ایجاد ہو جائے کبھی ایسا عمل ایجاد ہوگا جس میں غالبیت نمایاں ہوگی کبھی ایسا عمل ایجاد ہوگا جس میں تواز اور مغلوبیت نمایاں ہوگی اس لیے انسان کی عقل پر اس کی زندگی کو نہیں چھوڑا جا سکتا اس کی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے بھی یہ مغلوب ہو جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ایک یہودی آیا حدیث میں آتا ہے کہ یہودیوں کی جماعت آئی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو اچھے حال میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے مسلمان پنپ رہے تھے اسلامی اسٹیٹ طاقتور ہوتی جا رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاہ کی تعداد بہت ہی چلی جا رہی تھی تو یہودی ان کی گراج نکالنے کے لیے اور انتقام کا جذبہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جب کسی مسلمان سے ملتے تھے تو کہتے تھے اسام مالے تم پر موت ہو مارنے کی دعا دیتے ہیں اب ظاہر ہے اور اسلام میں ذرا سا فرق ہے اسلام کا بولے والے مسلمان بیچارے سمجھتے بھی نہیں تھے وہ والد السلام کہہ دیتے تھے کیونکہ آپ نے یہ تو مسلمانوں سے سلامتی کی دعا لیتے تھے اور خود بدعا دیتے تھے اب حضرت عائشہ جیسا سیرت کا میرے کو ان کی ذہانت ان کی ذکاوت ان کی فقانت ان کی بغاوت امت میں مسلم ہے اور اللہ نے ان کا انتخاب کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانے کے لیے تاکہ اسلام کو خاص طور سے عورتوں کو دی گئی ہدایات کو وہ سیکھیں سمجھیں اور امت تک پہنچائیں وہ مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے میں وہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا السلام مالے گیا محمد ابو اللہ حضرت نے جیسے ہی سنا حضور نے جواب دے دیا والے حضرت عائشہ نے جیسے ہی سنا بھڑک گئے جواب دے دیے تم بڑا ہے تمہارے ماں باپ پرتوا ہے تمہارے باپ دادا پر ہوا ہے بربادی ہو ہلاکت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کہہ جاؤ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے فرمایا اور آپ کو یہ معلوم کیا ہم نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا تھا سام مارے گیا محمد محمد تم پر موت آئے ہم نے کہہ دیا والے کو تم پر بھی آئے ظاہر ان کی دعا تو قبول نہیں ہوگی میں پیغمبر ہوں میری دعا تو قبول ہوگی ان کے ہاتھ میں جو کچھ کہنا تھا کہا جا چکا لیکن یہ کہ ہم اسلام نے آپ کو آزاد نہیں رکھا ورنہ آپ جب غصے سے مشتعل ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ کہہ جائیں گے ظاہر ہے کہ انہوں نے صرف موت کی دعا دی تھی تو جواب میں موت ہی کی دعا دی جا سکتی انہوں نے دی تھی تو انہی کو دی جائے گی قرآن کریم نے کہا بہنی اٹدا آل کو اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے کوئی تم پر سختی کرتا ہے اور تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر اتنا ہی لو جتنا ظلم کیا گیا ہے اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں اس لیے قرآن کریم نے مستقل کے کے احکام دیے وہ قدم نہ آ رہی ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ہم نے ان پر فالو کیا تھا اگر جان لی ہے تو جان لے سکتے اگر آنکھ لی ہے تو بدلے میں آنکھ لے سکتے ناک توڑی ہے تو بدلے میں ناک توڑ سکتے کان کاٹا ہے تو بدلے میں کان کاٹ سکتے ہو کان توڑ دیا ہے تو بدلے میں کان توڑ سکتے ہو دانت توڑا ہے تو بدلے میں دانت توڑا جائے گا اور اگر زخمی کیا ہے تو بدلے میں اتنا زخم دیا جائے گا اینٹ کا جواب پتھر سے ہے جتنا ظلم کیا ہے بدلہ اتنا ہی ہوگا یہ ترازو پر کیوں تول لیا کہ یہ حکم رب کا ہے جو رب العالمین ہے وہ ظالم کا بھی رب ہے مظلوم کا بھی رب وہ حاکم کا بھی رب ہے محکوم کا بھی رب ہے اگر انسان کے حوالے کر دیا جاتا تو وہ دانت کے بدلے میں جان لے وہ آنکھ کے بدلے میں جان لے لیتا آنکھ توڑنے والے کا ہاتھ توڑ دیتا لیکن یہ اللہ کا حکم آیا کہ ہم تمہیں اس طرح آزاد نہیں چھوڑ دیں گے ورنہ شہوت غالب ہوگی تو تمہارے فیصلوں میں تو وہ انداز ہوگا غضب غالب ہوگا تو وہ انداز ہوگا اور اگر تم مغلوب ہو جاؤ گے محکوم ہو جاؤ گے دب جاؤ گے ڈر جاؤ گے تو پھر تمہارا یہ حال ہوگا کہ کوئی تمہاری عزت بھی لے لے کوئی تمہاری جان بھی لے لے مال بھی لے لے سب کچھ لے لے تب بھی تم خاموش تھے نظر آؤ گے کیونکہ اس وقت تم پر مغلوبیت غالب ہے اللہ نے فرمایا ہم تو ہیں اس طرح اپنی مرضیات کے دعوے نہیں چھوڑیں گے ورنہ تم مغلوب ہو کر رہ جاؤ گے اپنی شہبتوں سے اور اپنی خواہشات سے اور اپنے اندر رکھے ہوئے جذبات سے ہم تمہیں وہ احکام دیں گے جو جذبات سے اوپر ہوں گے جذبات سے اوپر اسی لیے اللہ کے باپ میں فرمایا گیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو کبھی بھی متاثر نہیں ہوتی حالات سے آتا اس کو جب حکم دینا ہے تو وہ کسی سے متاثر ہو کر غضبناک ہو کر حکم جاری نہیں فرماتی اگر غضبناک ہو کر حکم جاری کیا ہوتا تو شیطان میں کب سے آڑ لگا دی گئی ہوتی لیکن ایسا نہیں کیا ایسا نہیں کیا یہی فرق ہے قرآن کے احکام میں اور دیومالائی واقعات میں یا پھر شاہوں کے واقعات میں وہاں ایک آدمی کے اٹھائے جانے یا مارے جانے پر آپ پورے پورے ملک میں آگ لگا دیتے ہیں لیکن یہاں محمد رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت اللہ عالمی کی گئی ہے وہاں تو مجبوروں کے احکام مزدوروں کے احکام عورتوں کے احکام ذائقوں کے احکام کمزوروں کے احکام بوڑھوں کے احکام الگ رکھے گئے کسی کو تکلیف پہنچانے کی آپ کو جس نے آپ کو تکلیف نہیں دی آپ اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتے جس نے آپ کو نہیں ڈرایا اسے آپ نہیں ڈرا سکتے جس نے آپ کو ستایا ہے جس نے آپ پر ظلم اٹھایا ہے قرآن کہتا ہے علیہ والے ماتدا آلے کو جتنا ظلم آپ پر کیا گیا ہے آپ صرف اسی شخصیت سے اور اتنا ہی بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں یہ قرآن نے سمجھایا اور یہ کہا کہ مغلوبیت کا نام اسلام نہیں نہ جذبات سے مغلوب ہونے کا نام اسلام ہے نہ دنیا کے لوگوں سے مغلوب ہو جانے کا نام اسلام ہے اسلام اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ سے کے احکام کے تابع ہو جانے کا نام ہے اپنے آپ کو تابع فرمان بنا دینے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں کا نام اسلام ہے اس لیے یہ نبی ہی کی شان ہے کہ پتھر کھا کر بھی دعا دے سکتے ہیں پتھر کھا کر بھی دعا دے سکتے ان کو بھی جنہوں نے بیٹی کو شہید کر دیا ان کو بھی دعا دے سکتے ایک نوازا ہے ایک نوازا ہے بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے سا چھوٹا سا ہے وہی ایک وہی ایک اس دام فراق دے جانے والی بیٹی کی واحد نشانی ہے گھر میں رہا ہے ایک مرغا آتا ہے آنکھ میں اتنی زور سے ٹھونک مارتا ہے آنکھ ٹوٹ جاتی ہے اور صرف ٹوٹتی ہی نہیں ہے وہ مرد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بچے کی اسی میں وفا ہو جاتی ہے نبی یہ کے پاس علیہ وسلم کا نواز اگر حضور اس مرغے کو بدوا دینے سے تو مرغوں کی نسلیں ختم ہو جائیں کم سے کم اس مرغے کو تو دبا کر دیتے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا حضور کو بچھو میں لی لیکن پت دیکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھو نے کاٹ دی اور کاٹا بھی کب جب حضور نماز پڑھ رہے تب نت مار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوالیہ نالا نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا حضور نے جوتا اٹھایا اور بچھو کو مارا وہاں مرغے کو نہیں مارا گیا یہاں بچھو کو مار دیا گیا اور اس کے بعد ایک حکم جاری ہوا قتل قبل لیزا تکلیف دینے والے کو تکلیف دینے سے پہلے ہی مار دو یہ انتظار مت کرو کہ جب وہ کسی انسان کو تاپا دے گا اس کے بعد مارو گے کسی انسان کی جب ایک سام دس پانچ لوگوں کو ڈس دے گا اور اس سے ان کی موت ہو جائے گی اس کے بعد اس سام کو مارو گے اس کا انتظار مت کرو گے وہ موزی ہے جو جان لے سکتا ہے جس جو سبب بن جاتا ہے جان تو اللہ لیتے ہیں جو سبب بن جاتا ہے موت کا ایسے موسیوں کو ہلا لینے سے پہلے یہ حکم جاری ظاہر دیکھیے ایک میں پتھر مارے لیکن حضور بدعا نہیں فرماتے کے دعا دیتے ہیں اللہ عما سکھاؤ گی مہینہ ملایا ایک آتا ہے جو آنکھ میں قوم مارتا ہے اور اس سے بچے کی وفات تک کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرغستان کو بدوا نہیں دیتے اور ایک بچھو ڈس دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچھو کو مار دیتے ہیں اور یہ فرمایا جاتا ہے کہ جو موزی ہے جتنے بھی موزی ہیں عیدا پہنچانے والے تکلیف دینے والے جتنے جانور ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان سے جان ہی جاتی ہے تکلیف پہنچانے والے جتنے جانور ہیں ان کو تکلیف پہنچانے سے پہلے ختم کر دو تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں ایک لکڑی رکھی ہوئی ہے جس سے چھٹکیوں کو مار دیا جاتا ہے کیونکہ ہے یہ حضور کے بدلائے ہوئے ہدایات وہ ہیں جو اس مغلوب الغضب مغلوب الشہوہ ہو جانے والے کو اپنے جذبات سے ہٹا کر اسلام کے بناتے ہیں ایک طرف تو احکام اللہ سمجھ نے دیے ہیں جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا اور اس نبی کے ذریعے سے آئے ہیں جس نبی نے اپنی شان یہ بدلائی کہ ہماری رحمت غالب ہے مذہب غالب نہیں ہے ہم مغلوب نہیں ہوتے شان یہ ہے کہ بھوکے ہیں تین تین دن کے لیکن قریب آ گیا تو اس کو دے دیا بے خوفی کا عالم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی مدینہ منورہ میں افواہ ہو گئی کہ ڈکیت آ گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں ڈکیتی ڈالنے کی تیاری ظاہر ڈاکو آتے تھے ہتھیار کے گیا بغیر ہتھیار کے ڈاکو ڈاکے نہیں ڈالتے آپ لوگوں کو شاید پتا نہ ہو ہم تو ہیں ہی ڈاکٹروں کے علاقے کے تو ہمیں اتنے آداب آدھا آپ کو معلوم سے کم ڈاکٹر آتے تھے ہتھیار لے کر آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی حضور نکل کی اکیلے نکلے ہیں منورہ نگر باہر اور پورے مدینے کے باہر کا گشت کیا ہے اور واپس تشریف لا رہے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ابھی باہر نکلنے کے لیے گھوڑوں پر دھیرے کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سوار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وزن بہت اچھی اور خبر دی کہ لوگوں اطمینان سے سوچا جاؤ افواہ ہے جھوٹی ہے کوئی صداقت اس میں نہیں ہے میں چاروں طرف چکر لگا کر آیا ہوں کوئی نہیں ہے آرام سے سناہ یہ شجاعت اور بہادری نہیں ہے تو کیا ہے اسلام ایک طرف احکام دیتا ہے عمل کرنے کے لیے کس وقت میں کیا کرنا ہے یہ بھی اسلام بتلاتا ہے پورا قرآن بات آپ پڑھتے چلے جائیے نبی یہ بات سماء علیہ وسلم کی حادث کبھی پڑھیے کبھی سنیے کبھی مطالعہ کیجیے کبھی صرف نماز میں نیت باندھنے کی اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی حادث نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ ہزار حادث ہونے والوں کے اتنے اشادات موجود ہیں پوری زندگی سے مطالعہ ایک طرف وہ حادث کی جو ہدایات ہیں پیغامات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر مشتمل ہیں صحابہ کرام کے ان احماد پر مشتمل ہیں جو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کرتے ہیں دوسری طرف اسلام کی شان یہ ہے کہ اسلام نے صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھ کر انٹرنشپ کی کرائی سی اے جو بنتے ہیں ان کو دیکھو وہ بیچارے ٹریننگ کرتے ہیں سی اے کے نہ جاتے ہیں جو ڈاکٹر بنتے ہیں ان کو دیکھو انٹرنشپ کرتے ہیں جا کر پڑھنے کے بعد اس کے بغیر نہیں بن جاتے پریکٹس کمپلسری ہے عمل کر کے آپ پہلے عمل ہوتا ہوا دیکھیں اور پھر عمل کر کے دکھلائیں جب اطمینان ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو میدان میں بھیجا جاتا ہے ایک ایس پی ایس پی بن کر آیا ہے لیکن پہلے اسے ٹریننگ لینی ہوگی ایک کلیکٹر کلیکٹر ہو جاتا ہے لیکن پہلے اسے ٹریننگ لینی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کو عثمان نبی کو حکومت بکر صدیق کو حریرا کو عبداللہ کے مسعود کو حضرت عائشہ کو سب کو اپنی صحبت میں رکھا جہاں پڑھایا وہاں ان کو ٹریننگ دی اپنا عمل کر کے دکھلایا بھی اپنا عمل کر کے دکھلایا بھی ہے اور کوئی ان سے عمل کرا کے دیکھا بھی ہے اسی کو کہتے ہیں سنت رسول اسی کو کہتے ہیں سنت صحابی صحابی کو اپنے پاس رکھا ہے اور اس کو ایسا بنایا ہے کہ پھر ان سے جب پوچھا ہے کہ تم اب ہم سے دور جا رہے ہو اب حکومت کرو گے اب فیصلے کرو گے تو کیسے کرو گے کہتے ہیں قرآن سے کروں گا نہیں ملا سے گا کرتا نہیں ملا آج تحدوی قرآن و حدیث کی روشنی میں خوب غور فکر کروں گا اور اس کے بعد فیصلہ کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی فرمایا الحمدللہ کہ اس نے رسول کے رسول کو پیغمبر کے پیغامبر کو صحیح منزل تک پہنچنے کی کا مزاج عنایت کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انٹرنشپ کرائی صحابہ کرام اسی لیے تو صحابہ آئیڈیل بن گئے کہ صحابہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھلایا ہے اور کیا ہے یہ حضور کا عمل یہ صحابہ کا عمل تاریخ بن جاتا ہے یہ سیرت بن جاتا ہے یہ نمونہ بن جاتا ہے امت مسلمہ کے لیے جہاں ایک طرف آماد دیے گئے ہیں وہاں دوسری طرف کرنے والوں کا نمونہ دیا گیا ہے میدان جنگ میں کھڑے ہیں تو نمونہ کیا ہے قرآن سے پوچھو تم یہ رنگ بروج مت اس وقت کو نہیں کو یہ میدان جنگ کے نقشے بیان کرنے کی قرآن پاک میں یہ جنگ عہد کا یہ جنگ ہونے کا نقشہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے قرآن پاک میں یہ حضرت موسا علیہ السلام کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ حضرت زکریہ کا تذکرہ حضرت یحییٰ کا تذکرہ قوم ان پر الزام لگا رہی ہے وہ جا رہے ہیں حضرت یونس کا تذکرہ یہ حضرت یعقوب کا تذکرہ حضرت یوسف کا تذکرہ یہ جو سارے تذکرے کیے جا رہے ہیں آپ انہیں بیان کرنے کی قرآن پاک جیسی عظیم ترین کتاب اس میں اتنی ساری آیات بلکہ کبھی کبھی تو پوری پوری سنتے اس میں خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے آکام کی کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے اس میں ایک ایک ایک حصہ کافی تھا یہ دوسرا حصہ اس میں کیوں لایا جا رہا ہے اس کی کی وجہ یہ ہے کہ عمل کرنے والے کے لیے جتنی ضرورت خود کی ہے ہدایت کی ہے اشاد کی ہے اتنی ضرورت عملی نمبر کی ہے اس سے اس میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے اس سے اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے معلوم ہے کس وقت میں کیا کرنا ہے ہمارے اکابر نے کیا کیا ہے ہم سے پہلوں نے کیا کیا کس طرح کا کس طرح کا حوصلہ پیش کیا اس طرح کا جذبہ تھا اس کے اندر اور کس طرح کا عمل تھا کس طرح کی عظیمت تھی وہ کس طرح ثابت قدم رہتے تھے کہاں صبر کرتے تھے اور کہاں اپنی عظیمت دکھلاتے تھے یہ صحابہ کرام کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے یہ انبیاء کرام کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے دائر خالص اعمال آپ میں یہ بات تو پیدا کر دیں گے کہ اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے لیکن عمل کس طرح کیا جائے گا حالات کیسے ہیں اور ان پر ہم عمل کیسے کریں کتنی قوت سے کریں کس استقلال سے کریں انسانی قدری سے کریں جمع مردی سے کریں یہ جذبہ سوائے تاریخ اور سیرت کے دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا اس لیے قرآن کریم جہاں ایک طرف احکام کی کتاب بنا وہیں دوسری طرف وہ تاریخ کی کتاب بنا دونوں مل کر یہ ہدایت کی کتاب بن گئے ہدایت میں دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اسی کو انسان علم مطلوب کہتے ہیں کہ ایک طرف خود بھی دیا جائے اور دوسری طرف عمل کرنے کا طریقہ بھی بدلا دیا جائے کردار بھی پیش کیا جائے جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو ہدایت بن جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حادی بنے تو ایسے ہی بنے کہ قول بھی دیا ہے عمل بھی دیا ہے اور صحابہ سے عمل کر کے اطلاع بھی دیا ہے اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مدرسوں میں اسلام کو زندہ رکھا گیا احکام زندہ رکھے گئے کسی حد تک قرآن پاک کی تعلیم کو زندہ رکھا گیا کچھ فرض حالات میں عبادات کو بھی زندہ رکھا گیا لیکن نئی نسلوں کے ذہن و دماغ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور صحابہ کرام کی تاریخ کو انبیاء کرام کی تاریخ کو ان کے ذہنوں سے کھینچ لیا گیا آج کوئی عملی نمونہ موجود نہیں ہے کردار موجود نہیں ہے آج ہماری نئی نسلوں کے سامنے ان کے ان کے سامنے کوئی منظر موجود نہیں ہے آج دوسری اقوام اس کی کوشش میں لگی ہیں کہ وہ سلیبس میں کورس میں اس طرح کے کردار پیش کر دیں تاکہ ذہنوں میں ذہنوں میں چلتی پھرتی تصویر ہو نئی نسلوں کے سامنے ان کے بظاہر بھی لیکن عجیب بات ہے کہ امت مسلمہ آج بھی سو رہی ہے امت مسلمہ کی نئی نسلوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہ کردار سامنے نہیں رہے رسول اللہ کے اور صحابہ کے کے تو یہ محمد آگے عمل سے خالی اور عاری ہوگی اسے نہیں معلوم ہوگا کہ کس طرح عمل کرنا ہے اسے دوسری دوسرے فرق اور گمراہ کرنے والے لوگ جدھر چاہیں گے ادھر گمراہ کر دیں گے اگر گمراہی سے بچانے کا کوئی راستہ ہے تو صرف اور صرف کردار نبی اور کردار صحابہ یہی ایک واحدہ عمل ہے اس لیے جو گمراہ کرنے والا آئے گا وہ سب سے پہلے صحابہ کو کاٹنا چاہے گا جو آئے گا وہ سیرت نبی کو ہٹانا چاہے گا جنہوں نے بھی امت مسلمہ کو امت مسلمہ کو افیوم دیا ہے سونے کے لیے انہوں نے رسول اللہ کا کردار کر دیا ہے آپ کو قرآن کی تفصیل سنانے والے بہت مل جائیں گے لیکن رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی چھتیس تیس زندگانی جہاں دکھائی جا رہی ہو وہ آدمی سے تجیبہ کے دروس اور اسباب نہیں ملتے اس وقت ضرورت ہے جہاں ہم گھروں میں آج بیس بیس منٹ کی یہ مزدوری کرنے والے اور یہ ٹیوشن جگانے والے پیٹ بھرنے والے لوگوں سے آپ کو قرآن پاک پڑھوا رہے ہیں معاف کیجیے یہ کردار نبی نہیں دے رہے ہیں آپ کی اولادوں کو ضرورت ہے کہ جتنا قرآن پاک پڑھایا جائے اتنا ہی کردار نبی پڑھایا جائے اتنا ہی کردار صحابہ پڑھایا جائے اتنا ہی کردار انبیاء پڑھایا جائے ہمارے گھروں میں وہ کتابیں موجود ہوں اور وہ پڑھانے والے اسباب دینے والے مقاصد موجود ہوں وہ صبح چلے یا رات میں چلے لیکن رسول اللہ کی پوری سیرت ہماری نسلوں میں منتقل کی جا رہی ہو صحابہ کی سیرت منتقل کی جا رہی ہو صحابہ کا حق اور ان کا حوصلہ اور ان کا جذبہ بتلایا جا رہا ہو جہاں صحابہ کا یہ جذبہ ہے کہ رسول اللہ کا اشارہ ہو گیا تو آواز فوراً قربان کر دی وہی صحابہ کا یہ بھی وسیلہ ہے کہ اگر نبی کا حکم نہیں ہے نبی کا حکم نہیں ہے تو دفتی صلح سلح برداشت دی ہے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا ہے اگر عمر فاروق کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا ہے کہ حضور اگر ہم ہم پر ہیں تو یہ زبر کیسا زندگی بھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی ہے کہ حضور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے زبان کھول دی آپ کا جو کھل پائے گا ہم سن چکائیں گے جہاں کر دیا گرم گرما گئے ہو جہاں کر دیا نرم نرما گئے ہو یہ سیرت صحابہ ہے ہمیں یہ کردار اور یہ سیرت کا پیغام اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے ظاہر یہ پیغام اس طرح منتقل نہیں ہوگا کہ ہم صرف صرف ٹیوشن کا قرآن پڑھوا لیں دس دس بیس بیس منٹ پچیس پچیس منٹ کا قرآن پڑھوا کر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری نسلوں کو ایمان پہنچ گیا ضرورت ہے کہ منظم مخاطب قائم کیے جائیں صرف یہ سزا لگانا اور یہ آواز لگانا کہ اس طرح کیے جا رہا ہے اور اس میں رنگ بھرے جا رہے ہیں صرف یہ سزا لگانے سے کام چلنے والا نہیں ہے اس وقت ضرورت ہے ہماری قدم اٹھانے کی کہ ہم اٹھیں ہم بیدار ہوں ہم ایک دوسرے کے دماغ کے ساتھ جمع ہونا سیکھیں ایک دوسرے کی فکر کو قبول کرنا سیکھیں اور پورے شہروں میں پوری بستیوں میں پورے علاقوں میں ایک منظم دینی تعلیم کا رواج دیں جو ان کالجز میں ان اسکولوں میں پڑھائی جانے والی کاریوں کا مقابلہ کر سکے اور رسول اللہ کا سچا کردار ہماری نئی نسل کو دے سکے اللہ سب جل ہمیں یہ فکر نصیب فرما دے یہ جذبہ اور یہ حوصلہ نصیب فرما دے اور اپنی نئی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنے اور ان کو رسول اللہ کے کردار کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر رب العالمین جو لوگ سنٹر شروع کر رہے ہیں جس بڑی میں کی بات سے کریں اس کے بعد جو کریں لوگ میں رہے ہیں جو لوگ بناتے رہے ہیں واردہ کی رپورٹ ہے اچھی کو کر ہیں